سو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث غم ہو جائے بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جرم کرنے والے تھے